حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ قریش اور ان کے اہل دین مزدلفہ میں وقوف کیا کرتے تھے اور اپنے آپ کو حمس کہلاتے تھے جبکہ دیگر سب عرب عرفات میں وقوف کرتے تھے بیان کرتی ہیں کہ جب اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ عرفات میں آ کر وقوف کریں پھر وہاں سے لوٹیں چنانچہ یہی تفسیر ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی ثم افیضو من حیث افاظ الناس پھر لوٹو وہی سے جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں سننے ابو داود حدیث نمبر ایک